اور اس رکاوٹ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دور کیا تاکہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ یہی کلام پر حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں اور یقین رکھو کہ اللہ ایمان والوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے